ہاں جی جی اسی ہوں اگے رکھیا نے جی، وہ چھ ہزار کی کٹی رہی سی تو لاکھ ڈیڑھ مال ہوں ہو گیا چھ ہزار تو دتا وہ کالا دار نہ لوگ ہوئے آ جنا بھی کل سارا یہ حصہ پہلے طے طے ہو ہو جائے جاتا بھی سے میں لینا ہے نہیں جی وہ دس ہزار کی چیز لے لے دینا دینا نا جی کٹی دس وہ جلے بھی ونڈے گا وہ دس ہزار انہیں کٹ لینا تو باقی ادو اد کرنا باقی سارا ادو دے جو سارا یہ باقی سود کی شکل بنتی ہے اچھا جی دس ہزار پہلو لگے گا نا وکرا ہاں۔ سود کی شکل ہو ہاں جی ہے پڑے دی جدو تقسیم کر ساری دو ساری دا تیسرا حصہ ساری دا دوسرا حصہ تیرا جنا طے کر لیں طے تو پہلے بھی اسی طرح ہو جاتا ہے جی جی نہیں آ اس دس ہزار میں میں جن لیا پہلو جا کتاب لکھا لکھا سی جد دنگر ہوں مزدوری بس یہ اپنی مزدوری لا سکتا ہے کوئی واجب نہیں سواب کا کام ہے واجب کوئی کرے گا گا تو سواب لبے نہ بھیجنی ضروری نے دن چنگا ٹورا ٹوریا پہلے مارما پتا نہیں نا آرام کا شیاں کا حق بنتا ٹورنا کیونکہ شیاں دیا دس دن جہاں اسے کھاتے ہوں اپنے تو گئی دوجے کے لگ گئی سنی کیوں کرے کام وہ تو مذہب کنجر کا شیا مذہب کنجر کا مراسی کا مذہب ہے انہوں کا حق بنتا انہوں نے ٹوریاں رن ساڈی گڑیوں پی ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਤਾਰੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਬ ਲੱਭੇਗਾ ਤਿਆਰਾ ਨਾ ਭੇਜਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਟੋਰਾ ਟੁਰਿਆ ਖਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਰਾਮ کا ہے نا مراد ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਟੋਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗਣਾ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁੱਟੂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਲਵਾ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਇਆ ਪੀ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾ ਦਿੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮਾਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਇੰਜ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ویکتے کون میرے چوبی جی یہ تو گل کرے جی کہ نہیں جی، جی۔ بیبی دیا اکھان اک مرد نک کے ٹردیا بس بہت گمراہ ٹر گئی دنیا بہت گمرائی وہ پیران دیا فوٹو بزرگوں دیا فوٹو تو شروع ہوئی آخی ہاں، <laughs> میرے ارگا تو واقعی خواقی پنڈ جگ جی نہیں لبنا پر جیڑی میں گل کرن دیا کو اللہ دے قرآن جیڑا انہوں نہیں مننے گا او دے نال دا کوڑا پھر میرے تو بعد پچھو پچھو کوئی توڑ نہیں نہیں نہیں یعوق یعوق ناصر تے اور نا پڑھو اتحا یعوق یغوث نصر سوا پانچ نیا ایک اور ود ود یا بدھ جی، جی، جی. ود سوا یعوق یغوث نصر اللہ قرآن ہے یہ پانچ بزرگ سن اچھا۔ دے پھر بت بنا کے جدو فوت ہوئے تو انہاں شیطان آیا تو انہیں آخیا انہاں پہلے بت شکل بنا کے نا انہاں دے عبادت دے طریقے دیا رکھیاں بھی اصا ویخ ویخ کے نا انہاں دے طریقے دے مطابق عبادت کرا کرانے پھر شیطان آخیا انہوں اگے رکھو سرور آئے گا پھر اگے رکھ لیا پھر شیطان تیسری واری آیا انہیں آخیا کدھر کنو سجدہ کرتے جی یہ خدا جی جی اگے پی جی اتوں بہت پرستی شروع ہوئی اللہ کا قرآن پہلے برکت رکھی پھر آستے رکھی پھر انتی پارا انتی پارا سورت نور ود سوا یعوق غس نسر سن انہوں نے بت نو علیہ اسلام دا دور سے جتوں بت پرستی شروع ہوئی اس واسطے دوجے بندیا دیا فوٹو رکھنیا کٹ آرام ہے پیرا بزرگوں دیا رکھنیا ود آرام ہے یہ لانت ود پہ ہوں آپ بیٹھے جانتے ہوں گے سلطان کے ایس وقت پیران دی ایک پیر نے پنڈی والے انہوں دی فوٹو اگے رکھ کے لوگ سجا کرتے میں نے تو صوفی جمیل اپنے آ گیا کام ہوئی سلطان باؤ سرکار دے مرید رہے ہیں اتنے جن ہے نا جی وہ سارے مرید تقریباً کرتے کرتے ہیں آپ اثر ہوں بس سونے سونے اور یہ یہ بھی بھی سن سن لو لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت تو وقت آ جانا ہے کہ پھر لات پوجیچن شروع ہو لات اس بہت سن فرمایا پھر لات تو کی پوجا ہونی پھر دنیا کفر شرک سر سیدے شرک شرکت جانی اسی طرح لوٹنی ہوں یہ نام مراد وہ اگے جے خدا سمجھ کے کرتے ہیں مشرق پکے ہو گئے تے جے سرور تے لستا لین واسطے یہ مطلب ایک پاؤڑی رہ گئی بالکل کہ نہیں ਜੀ ਜੀ ایک کی پوڑی رہ گئی ایک کی پاؤڑی رہ گئی اگلی ٹپ اگلا اگلی چھال ماری گیا تے لا تزا بن جان گے اور گئی بن گئے حضرت صاحب بند کر کے راستے بکسے وچ کہ نہیں تصویر نہیں نہیں نہیں توبہ توبہ بند بھی کر سکتی ہے ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ یار ਨੂੰ میں ਬਾਹਰ تمہیں دسن دیا میرے پیران دی فوٹو سی میرے اما جی کو جب اللہ تعالیٰ سمجھ دیتی ہے ماما جی آپ کے اما جی ٹھیک ہے جائز نہیں بن اما جی میرے دین من آپ پر جان لے جائیں میں دفن نہ کر دیتا جب پتا نہیں آگے ساڑ دیتا سی جب دفن کیا بارہ میں رکھنا گوارا نہیں میں پیر نہیں ساڑ رہا تصویر بنیا نا دادا خالی تصویر بنیا نے بنا ایک جی جی نے کے بن گل گل بھی بڑی میں کہو کیوں نال ویکھی شا دا بندہ مریا آیا سی الیکشن لڑنے آ سیاسی روک ہر پاسے سی تو دا شیا شہ میرا ملنے والا مل لے کے کانا لیا کانا میں پتا نہیں نہیں میڑو پر پھر دو دو فٹ فٹ کا لیا میں بندہ لما لما کنجر تو ملی جانی یہ کندا انہیں ادھر کر دیتی پا منہ چڑھا انہوں کانا کند پانی سٹی جان دے پھیری جان سٹی جان جان دے پھیری پتر ظلم ظلم مانجے اولے کو چیز چیتی صاحب جی مار کے بوڈ بنا ہو شیزا بن جائے بھن چو جی نہ پاٹے مار کے درور پال پتر کتا بدل دیا گجا گجا پھیر دیں پھر پتا کی کر دیں پھر وہ پانی جڑا آخری ہوں وہ کھڑ لین بوتل پار کے رکھ لیں وہ جی نیاج پکا کنجر کے بچے وہ پاؤں میں یار بریلوی نے ضرور لنگر کھانا چاہیے کیوں یار ساڈے کو منہ کا تبروک بھی اللہ کا کوئی فکیر درویش منہ کا تبرک ابھی رکھ لینا پر بونڈا کا تبرک بھٹ ہو گیا یہ بریلویا ضرور کھانا چاہیے یہاں کی سبیل بھی پیسے چاہتا ہے بال جی یہاں کی سبیل کو پانی پینا چاہیے اور میں کہ شاہ جی تھی سبیل کی گل کرتے جی اتنے سب کھلے پہ پھر چوری ہوتے میں نہیں منتا پہلے اس گل میں مولبی بنا جی اس لیے میرے چوری بندے دسیا نا انہیں آخیا کمال اسی گل ٹاؤن شپ کا چودھری ہے بہری ٹاؤن کا اٹاؤن ہے میرا ہوں منڈا خیر والد ہوں ملنا کو منڈا ہوں وہ بھی وہی کام کرتا بہری ٹاؤن کا ٹھیک اس آخیا جناب سڈے گوانڈ مری مری جی نکرانی ساری ہے ہے ہے کی مشترکہ سارے سارے کول بھی کام کرتی ادھر وہ آئی نا گھر کے کنا ہاتھ میں اسی پوچھا خیر بھنا کی پوچھتے جی میری ماں پوچھا خیر کہ پوچھتے جی نال گوانڈیا نکر لے مردے وہ کہ بھنا کی بھنا میں نال کے آ رہ تیسرا گواہ چودھری امار یا سر ہرونا باد فکیر جس پنڈ جس تو پرچا ہوا سی اسے لڑائی ہوئی تھی پنڈ کی گلو انہیں آخیا جی اکھ ویکیا میں گز ڈوئے کا جڑا نا کپڑے والا گز وہ گزرے پھر ساڈے پنڈ کی گل کہ جس لیا وہ نہ پھیرا ہونا تو اندر اندر کوئی رونق ہے ہے سی چہرے جدو فار کے فارغ ہوئے نے بن گیا وہ پچھانیا نہ وہی کہ چوٹ نہیں کی کی پالیا ہونا ہویا جو لوہے لوگ آ بارہ کہ یہ دسو بھی گھر بنڈا کا تبرک ہے کہ نہیں بڑے کچے پڑے میں گل کرا نا پکے تو پکا شیا اپنے پیروں میں نکلو سکتا آکنا ٹیکن مطلب بڑے افسوس دی دی قسم خدا کر کے جی لانت پی گئی اللہ رسول دی کہ دے اتنے سید شیے بنے پہ لکھ دی لانت تھی ایس کام واسطے شیے بنے جی تو کنجروں مراسیاں چنگڑا کام سی وہی رو چڑیا کا کام سی یہ تو وہ مطلب ہونا سی مطلب سیجے ہو کے ایڈے بغیر ہو گئے دسو کتنے کمینگی پہنچ گئی لایا پھر الم لائن بقا جی ایک شیعہ تو پوچھا وہ ہے جہ شاہ شیعہ شیا خلاف ہے وہ شاہ ہی نہیں ہو سکتا جہاں شیعہ وہ اصل شاہ گل باقی <laughs> جہاں شاہ ہے وہ شیعہ اصل گل یہ ہوئی ہے ہے اصل شیعہ جی پارٹی ہوئے مرن تو بعد اسی تو ایکو گل جان تھی اج تو بعد یہ گل کرنی منگ ہاں۔ بابا شیا ہے <laughs> ڈاکٹر اشرف دا پجاری میں ایک سوال لکھ دا جی سڈے ڈاکٹر صاحب بہت خلاف بول رہے ہیں بھاگیا اچھا میں یار ایک سوال لیا پوچھنا تو میں چاہیے پر مجمے اچھی آواز کیوں بھائی جواب نہ دے تو بھی مرے جی دے کیونکہ سوال ہی میں کیا یار روپیے فوج دے اندر ہندو بھی ہیں ہیں سکھ بھی مرجائی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں شیے بھی ہیں بھابی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں سارے یہ دسو جی سارے جڑے ہندو مارتے ہیں سکھ مارتے ہیں شیے مارتے ہیں مرجائی مار بھابی مارتے ہیں تو تھی آدھے جی سارے گمراہ نے بئیمان نے یہ دسو بھی جڑے ہوں فوج مارتے ہیں سارے یہ حرام موت مارتے ہیں بھابی شیے آئے ہاں۔ شہید نے اچھی آواز کنجر جواب دے گا تو کھ نہیں رہنا جی نہیں دے گا چل جی جواب دے چڈیا گل جی جواب نہ دتا تو مرید نہیں رہنے جی دے دتا تو آپ نہیں رہنا سمجھ لگی طالبان نے بھی یہی بیان دیتا سی انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو قانون ہے یہ کفر کا قانون ہے ہے تو بھی جی اہل والے مناظرہ کرنے واسطے انہوں انہوں نے نے نے ٹائم کر رہے ہیں کھلن ہاں، کھلن کھلن گے گے گے کافر آلما نے بیان دیتے ہیں ہاں گانڈو نے پتر جوڑے پاک دا صدقہ راہ ہے وہ جڑا سی اپنا کے بیٹھے بڑ جان گے سارے پانڈے جی، کام میں گنا بڑا توبہ کرنی پینی جی سوچ آئی تو سوچ اتنے پکڑ جی سوچ ارادے آئی تو گنا یعنی وہ سوچ والا جی بغیر وس بس آیا تو وس بسے تو پکڑنی ہوں جی ہے تو پھر گنا کر بیٹھے تو گنا ہے توبہ کرے تو فرق نہیں ہوگا سکھ مرے تو شہید کتری مرے شہید فوج دے ہاتھوں کتری ادھر ہے فوج اس کتری دے اگوں اگوں مسلمان مرے او حرام موت یہ کتری مرے یہ شہید لکھ لانا دے یہ پتا نہیں کہڑا اسلام بنایا کہ کتری یہ سکھ ہے مرجائیے یہ وہ فوج پرتی ہو جائے پولیس پرتی ہو جائے پاکستانی بن جائے تو سارے شہید یہ مطلب ہے خدا رسول نو نہیں منتا قرآن نو نہیں منتا دین اسلام نہیں منتا کسی شہر نہیں منتا پاکستان نو منتا تو مسٹر جنا نو منتا ہے وہ مسلمان ہے جی مسلمان ہے سارا کچھ منتا ہے مسٹر جنا نہیں منتا وہ کافر مطلب یار نواں مسلمانی دا مسلمانی دا کافری کا ہے نواں مزار انہوں کڈیا کی خیال ہے بھائی یہ تو نویں اصول ہے <laughs> رضویہ شریف جلد نمبر اٹھ دے اندر لکھیا ہے یورپ دے اندر نماز جمعہ تے نماز عید پڑھنا نجائز ہے اتے ہوں نہیں کیونکہ وہ دار دار چ نماز جمعہ تے عید نہیں ہو سکتی تھڈو جائز ہی کونی جڑے کنجر مفتی ہوتے سنبھالی کرے مزید دمالی کرنے کو جمع کوئی اسد اسد نو نو کر دیا جی فون کھڑکا جی، جی۔ حضرت جی فتح رضویہ شریف بھی یورپ ترجمہ جائز کو جی۔ کر ادارے بند ہے گیا اچھا۔ اچھا۔ سارے بندے ہے یورپ ہاں۔ سارے نے عرفان سیاہ جڑا ہے شاہ وہ بھی گیا استاد جی سب گیا تھا اچھا، لیکن ختم ہو گئی گئی دس شکر گاندھی دس کھجوران سڑک سٹیج لگا ہوا سی چوکی وڈی پگ تو نہیں ہوئی یہ تو سان ہوں پتا نا کہ تھی پہلی تقریر بلے بلے آ جائے کراؤ والے روتے سن سننے والے ہستے سن سمیل بھی ہوتا سی اندر جامعہ سمانی انہوں نے بڑا کہتے سے انہوں نے کہا یار گل لے کہ میں انہیں بچے بھی سکول نہیں جن واپس ہو سکتے نہیں کر کوشش ہے سارے ہونا چاہیے بیگم کوٹ جڑا نا سنی کانفرنس عید ہوں خیر جی وہ رکھنا چاہیے تہذل تہار کا ہاں جی پی تو نوا کام جا گیا جمع